علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ زمین کرید رہے تھے اچانک آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا پھر فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا حال معلوم نہ ہو وکی کی روایت میں ہے تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کی جنت یا جہنم کی جگہ نہ لکھ دی گئی ہو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم لوگ تقدیر کے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں آپ نے فرمایا نہیں تم لوگ عمل کرو اس لیے کہ ہر آدمی کے لیے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھتیس یہ حدیث صحیح ہے